فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر بزرگان دین نوجوان ساتھیوں حاضرین مسجد اس سورہ فجر کی ابتدائی آیات میں نے آفذات کے سامنے پڑھی ہیں یہ ایام جو چل رہے ہیں بڑے مقدس اور خیر و برکت کے ایام ہیں ذلہج کے پہلی تاریخ سے لے کر کے دس ذلہج کے جو ایام ہیں دس دن ان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی فضیلت اور بڑا اونچا مقام و مرتبہ حاصل ہے ان دس دنوں میں نیک اعمال کا عجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے ہم تمام لوگوں کے اوپر <clears throat> یہ ضروری ہے کہ ان اوقات کا اور ان ایام کا خیال رکھیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا داری میں پھنسے رہیں اور یہ مقدس ایام یوں ہی گزر جائیں ہم ان سے فائدہ نہ اٹھا سکیں یاد رکھو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت والے اوقات مقرر کیے ہیں اگر ہم نے لاپرواہی کی ان اوقات میں ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اپنی مفرت اور بخشش نہ کرایا تو اللہ تعالیٰ کے غضب کا بہت بڑا ذریعہ بنا کرتا ہے اس حدیث وغیرہ غور کریں رب العالمین نے ماہ رمضان کو برکت والا مفرت اور بخشش والا مہینہ بنایا ہے اگر کوئی انسان ماہ رمضان سے فائدہ اٹھا کر کی اپنی مغفرت اور بخشش نہ کرا لے دنیا داری میں لاپرواہی میں پھنسا رہ جائے اور رمضان یوں ہی گزر گیا اور رمضان کی فضیلت سے مستفید نہ ہو سکا تو آپ حضرات جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی رہا فرمایا اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول نے بد دعا دی جبرائیل امی نے بد دعا دیا کہ فعب ادا اللہ ایسے انسان کو اللہ تعالی ہمیشہ کے لیے اپنی رحمتوں سے دور کر دے اللہ رسول نے اس پر مہر لگائی فرمایا آمین تو دوستو یہ جو مقدس ایام ہمیں ملا کرتے ہیں ان کی قدر ہونی چاہیے اور ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش ہونی چاہیے حدیث حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث صحیح مسلم امام مسلم رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام صاحب نے فرمایا ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ولا فلم يرجع من ذلك بشيء او كما قال عليه الصلاه والسلام عارفنا ما من ايام العمل الصالح الى الله من هذه الايام العشر اے لوگوں سال بھر میں ان دس دنوں کے اندر ذلحج کی پہلی تاریخ سے لے کر کے دسویں ذلحج تک میں نیک عمل کا جو مقام و مرتبہ اور اللہ تعالیٰ کو جتنا زیادہ محبوب اور جتنا زیادہ اجر و ثواب ان دس دنوں میں اللہ تعالیٰ بندے کے نیکی کا دیتا ہے سال بھر میں کسی اور دن میں یہ نیکیوں کا مقام و مرتبہ حاصل نہیں ہوتا نبی علیہ السلام نے اعلان کر دیا پورے سال بھر میں سب سے بڑے دن اور مقدس دن جو ہے یہ ولحس کے دن ہیں دس دن ہیں اور انہی میں اللہ تعالیٰ کیا نیکیوں کا جو ثواب سواب جو بہا دیا جاتا ہے اتنی زیادہ نیکیوں کا جو سواب کسی اور دن میں نہیں ہوا کرتا صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ولی جہاد فی سبیل اللہ کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا بھی وہ جو سواب نہیں آج فرمایا ولل جہاد فی اللہ ان دس دنوں میں نیکیوں کا جو اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے ان دس دنوں میں نیکیاں جتنا اللہ تعالیٰ سے محبوب ہیں اللہ کے رام جہاد فی شبیل اللہ کا بھی وہ درجہ نہیں ہوا کرتا یہ بڑے ایام بڑے خوشن بڑے مقدس ایام گزر رہے ہیں پھر آپ نے فرمایا ہاں اللہ رجل خرج بنفسه منستے ایک مجاہد ایسا ہے جس کے جہاد کا ثواب ان دس دنوں میں نیک عمل کے برابر ہوتا ہے وہ مجاہد کون ہے ان خراج نقص ہی ومال فلم کے وشی اے ہاں وہ مجاہد جو اپنی جان اور اپنا مال لے کر کے میدان جہاد میں گیا اور کوئی چیز واپس نہ آئی دشمنوں نے اس کی سواری کی تانگے کاٹ دی اس کو شہید کر دیا سارا مال لوٹ لیا عارف میں یہ ایک مجاہد ہے جس کے اتحاد کا جو سواب ان دس دنوں میں نیکیوں کے برابر ہوا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم تمام بھائیوں کے صحت اور حافظت کے ساتھ یہ دس دن گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے جن کے دو دن تو گزر گئے ہیں باغی بڑے کل گنے چنے دن رہ گئے ہیں ان دس دنوں کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنا چاہیے خصوصاً یوم میں آ رہا ہے یوم میں پورے سال بھر کا سب سے بڑا دن جو ہے یوم عرفہ ہے اس سے بڑا دن کوئی دوسرا نہیں اب ارفا کی دو حیثیت ہے ایک ارفا کی فضیلت تو ان لوگوں کے لیے ہے جو جو حج کرنے کے لیے گئے ہیں اور نو دل ہج کو میدان ارفات میں جو یوم ارفا کا یوم ارفا ہے نو دل ہج کو نو دل ہج کو میدان ارفات میں حج کے لیے حاضری دیا کرتے ہیں ایک فضیلت ان لوگوں کی ان کی فضیلت کیا ہے بڑی طویل حدیث ہے امام بشار رحمت اللہ علیہ نے اپنی مسرد میں نقل کیا جس میں نبی علیہ السلام نے طلبیہ سے شروع کیا ہر چیز کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا سوال کرنے والے سن لیں اما وقوفوں کا بھی اشیت آرسہ زہر ظہر کی نماز پڑھ کر کے زوال کے بعد میدان عرفات میں جب حاجیوں تم وقوف کرتے ہو اللہ وقوف کا دے عشیت عرف رہا تمہارا وقوف عرفہ تو وقوف عرفہ کا بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے آج فرمایا میں پیار میں تو اب از اس دنیا تم لوگ زمین پر نماز ظہر پہدرے کے فارغ ہوئے میدان عرفات میں اللہ کی ادا خوشنودی کے لیے حج کی نیت سے حاضر ہوئے اللہ تمہارا رب سمائے دنیا عرش کو چھوڑ کر کے سمائے دنیا پر نادل ہوتا ہے اور سمائے دنیا پر آ کر کے اللہ رب العالمین فروباہی بہی الملائکہ سارے فرشتوں کو بلا کر کے گواہ پوچھتا ہے یہ وہی آدم کی اولاد ہے جس کے بارے میں تم نے کہا کہ اللہ ان کو پیدا کر کے کیوں کیا کرے گا فساد پھیلائیں گے بتاؤ کیا آدم کی اولاد کے علاوہ کوئی اور مخلوق ہے کہ اس مخلوق کے بعد لے کر کے ایک ادنا درجے کے مسلمان ادنا درجے کے انسان تک آدم کی اولاد کے علاوہ کوئی مخلوق نہیں ملے گی جو دور دراز کا سفر طے کر کے میری ندا کے لیے میدان اور ساتھ میں حاضری دی ہو بتاؤ ہے کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر کرتا ہے پھر رب العالمین فرشتوں سے کہتا ہے شوسن غبرن بالکل فجن نالک میرے فرشتوں تمہیں نہیں معلوم ہے کہ کون ہے جاؤنی شوسن میری غبرن میری ندا کے لیے ہر آرام کو بالائے طاق رکھ کر کے دور دراز علاقے سے ہر قسم کی مشقتیں برداشت کرتے ہوئے یہ آئے ہوئے ہیں اور صرف ایک مقصد کے تحت آئے ہوئے ہیں وہ مقصد کیا ہے یرجون رحمتی صرف اس لیے آئے ہیں کہ میں عرفات میں حاضر ہو گیا تو میرے رب ہم پر اپنی رحمتوں کا دروازہ کھول دے گا اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے یرجون رحمتی میری رحمتوں کی امید لے کر کے آئے ہوئے ہیں خرشتوں سن لو فلو انزو فلو کال تو سلوب ہو رملی او ادب القتری او سبد البحری فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں یہ میرے بندے دیش وقت حج کی نیت سے میری رحمتوں کی امید لے کر کے میدان عرفات میں موجود ہیں گرچہ ان کے گناہ دنیا میں ریت کے برابر ہو ریتوں کی کوئی تعداد نہیں یہ نہیں کہا جا صرف عمارات میں سلے ریت اور عمل کی کتنی تعداد ہے آپ کے قدموں تلے کتنے ہزار کتنے لاکھ ریت موجود ہے کسی کو پتا نہیں ہے لیکن اللہ رب العالمین کا کرم ذرا دیکھو میرے فرشتوں فلوکانت مدد اور رم لے صرف میدان عرفات نہیں دنیا میں کتنے رمل ہے اور ریت ہے اگر کسی بندے نے دنیا کے ریت کے برابر گناہ لے کر کے آیا ہے اور عدد القتری یا ہم دوسرا دھار بارش جو برساتے ہیں تو قطروں کے برابر کوئی گناہ لے کر کے آیا ہے سو بہاری باہر یا یہ بڑا سے بڑا سمندر اس کے خشو خاشات کے برابر گناہ لے کر کے آیا ہے گوارو دفر تو تو زمین ہم نے کی برکت سے ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اتنا جب سنتے ہی فرشتے حیرت پڑ گئی پھر رب العالمین اعلان کرتے ہیں افیز عبادی اب اللہ رب العالمی نام خطاب کرتا ہے حاضیوں سے ابھی تو خطاب فرشتوں سے تھا اب اللہ تعالیٰ جار حاضیوں سے خطاب کرتا ہے افیز عبادی دور دراز سے آنے والے ہمارے حاجی بندو ایسا کرو افیز عبادی میرے بندے تم واپس جاؤ وقوف ایسا ختم ہو گیا اب ٹائم ختم افیز عبادی میرے بندے تم واپس جاؤ واپس جاؤ کد دفر تو میں شفا تم لہو جاؤ ہم نے تمہیں بھی بخش دیا اور تم نے اپنے ہی واکاری کے لیے سفارت کیا گرچہ یہاں موجود نہیں ہے ہم نے تمہاری دعاؤں کے برکت سے ان کی بھی مفرت کر دی یہ بشارت سن کر کے حاجی یوم عرفہ کو یوم عرفہ کو عرفہ سے واپس مسترفہ کی طرف آیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمارے کتنے ساتھی حج کے لیے جا رہے ہیں اللہ انہیں یہ فضیلت نصیب فرمائے اور جو حج کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی فضیلت کا مستحق بنا رکھے میرے بھائیوں یہ تو حاجیوں کے لیے یوم عرفہ ہے اور جو لوگ عرفات میں جو لوگ حج میں نہیں گئے ہیں دنیا کے کسی بھی دور دراز علاقے میں ہو اللہ رب العالمین یوم عرفہ ایک ایسا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غیر حاجیوں کو بھی اس کی فضیلت سے محروم نہیں کیا یہ رب کا کرم ہے نبی اشتراک خان کی حدیث بارہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا یوم عرفہ جو لوگ حج میں نہیں گئے ہیں ان کے لیے بھی دو عظیم ترین فضیلتیں ہیں دوستوں نمبر ایک برابر سنتے ہوئے آئے ہیں اللہ رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ عاشورہ کے روزے کا کیا مقام ہے کتنا و ثواب ہے آج فرمایا تو ٹوٹا پھر اس سے نہ ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں وہاں سو میں یوں میں رہا کا برکت سے اللہ مسلمان کے دو سال کے گنا معاف کر ایک سال گزشتہ اور دوسرے سال آئندہ بہت بڑی فضیلت ہے دوستو رکھو اگر زیادہ نہیں رکھ سکتے اگر دل کرو گا تو کم سے کم میں عرفہ کا گا رکھو پھر دوسری فضیلت امام تبرانی رحمت اللہ علیہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلاط اسلام کے ساتھ ہم لوگ انا و رسول اللہ صلی نہ سلم سو میں سو میں سینا نئی ہم لوگ تو نبی علیہ السلام کے ساتھ جتنے زمانے تک زندگی گزاری ہم نے تو یہی سمجھ رکھا تھا اللہ رسول کی صحبت میں رہ کر کے ہم نے یہی فائدہ اٹھایا تھا کہ یوم عرفہ کا ایک روزہ کسی نے رکھا تو سمجھو دو سال کا روزہ اس نے رکھ لیا اب مطلب یہ ہے کہ دو سال کے گلاب اور دو سال روزہ رکھنے کے برابر اجرے سواب اللہ تعالیٰ یوم عرفہ سے مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے اسی طرح سے ہمارے بھائیوں یوم عرفہ کو بڑی دعائیں کی جاتی ہیں اللہ رب العالمین نے جو ایام دعا کے لیے جو اوقات قبولیت دعا کے لیے مخصوص کر رکھا ہے ان میں بڑا اہم وقت ہے یوم عرفہ اللہ تعالیٰ نے خصوصیت بخشی ہے سب سے بہترین دعا ایک مومی اگر کسی دن میں کرتا ہے تو یوم عرفہ ہے صحیح ہے ان کی روایت آج خیر دعائے دعائے یوم تھا اے لوگوں دعا تو چوبیس گھنٹے سال بھر تم مانگتے رہتے ہو لیکن سب سے بہترین دعا جو ہوتی ہے یوم عرفہ کی دعا ہوا کرتی ہے یوم عرفہ سے بہترین دعا کبھی کسی اور دن کی نہیں ہوتی اس لیے یوم عرفہ الیام ہے دعا کے لیے جتنی دعائیں آپ کر سکتے ہیں دعا کریں لیکن صرف ایک چیز نے ہمیں ساری دعا محروم کر دیا یوم عرفہ کو قدر کی نماز پڑھ کے بیٹھے اور ہم نے ٹی وی آن کر دیا کیا کہتے ہیں اور ڈائریکٹ حج دکھایا جا رہا ہے حج دیکھنے سے کون سے کیا فائدہ ہوا اگر ٹی وی کر کے آپ دعا کرتے ذکر اسکار کرتے تو شاید آپ کو کچھ فائدہ ہوتا دیکھنے سے کون سا فائدہ آپ کو حاصل ہو گیا پورے بال بچوں کے ساتھ سارا دن انسان ٹی وی دیکھنے میں گزار دیتا اور دیکھا یہی کہا حج ہو رہا ہے تمہیں کیا ملا حج کرنے والے تو حج کر لیے تمہیں کیا ملا اس لیے میرے بھائیوں دیکھنے کے لیے کہ میں مشغول ہو کر کے اپنے آپ کو دعا سے محروم نہ کرو خیر دعا دعا یوم ارفتا سب سے بہترین دعا جو ہوتی ہے یوم ارفا کی دعا ہوا کرتی ہے پھر آپ نے فرمایا وہ خیر ماں کل تو نوین یو نبی کبلی اور سب سے بہترین دعا وظیفہ ہم نے یا ہم سے پڑھے اور ہم سے پہلے تمام انبیاء نے جو پڑھی ہے وہ یہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد لہُل على كل شيء قدیر یہ توحیدی کلمہ ہے عرفات کے موقع پر عرفات کے میدان میں یوم عرفہ کو جس نے اس کلمے کو پڑھا لو گویا کے رب کے سامنے اعلان کر رہا ہے اللہ میں تیرا واحد بندہ ہوں گردن کر جائے شرک نہیں کر سکتا شرک سے بدترین گناہ نہیں اور توحید اور ایمان سے بڑا کوئی عمل نہیں ہوا کرتا اسی لیے اللہ رسول نے فرمایا وہ خیر ما انا من ہم نے نے سب سے بہترین وظیفہ جو عرفہ کو کہا ہے لا الہ الا اللہ لا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اقول قولی واستغفر من ذنب واتوب الیہ Ahem. <coughs> الحمد للہ وقفا وسلام الراج الدین ہی نظیر اصطفیٰ یوم ارفا کی مناسب میں سے ایک بڑی چیز یہ ہے کہ نبی الحسرا شام نے یوم ارفا کو اونٹنی پر سوار آپ نے بڑا سے بڑے زبردست خطبے دیے تھے ان خطبوں میں سے بعض حصے یہ ہیں نبی الحسرا شام نے خطبہ دیا یا الناس اے مسلمانوں یاد رکھو ان دما کم و اموان کم و آراد کم کہر یوم کمہارا سی برد کمہارا سی شہر کمہارا آپ نے اعلان کر دیا ہے مسلمانوں یاد رکھو ان ہر رمارے کم دماغ و موال کم وادم اللہ نے تمام مسلمانوں یاد رکھو حاضر جس طرح سے حالت احرام میں اللہ اپنے بھائی کا خون اپنے بھائی کی توہین اپنے بھائی کا مال تم پر حرام قرار دے رکھا ہے ایسے صرف یہی حالت ایران میں عرفات ہی کے میدان میں نہیں بلکہ زندگی میں جہاں رہو جس دن بھی رہو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے مومنو تم پر ایک دوسرے کے چار مال کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے خبردار نہ کسی کا مال کھاؤ نہ کسی کو قتل کرو اور نہ کسی کی عزت لوٹو نہ کسی کی توہین کرو ان ندیما اکم اکم حرام یوم کمہارا برد کمہارا نبی نے یہ حقوق العباد کا اعلان کر دیا میرے بھائیوں یہ حج کا موقع ہے یوم عرفہ کا مقام یوم عرفہ ہے اور میدان عرفہ کا مقام ہے ایسے مقدس موقع پر جہاں انسان ایک بار بچتا ہے درخت کا ایک پتا بھی توڑنے سے بچتا ہے اپنے بال ایک رونا ایک بال نکالنے سے بھی ڈرتا ہے ایسے موقع پر اللہ رسول رام کیا خبردار تک یہ آداب نہیں ہے دنیا میں چاہے بھی رہو جب بھی رہو تمہارے مسلمان بھائیوں کے جان اور مال اور اس سب کو اللہ تعالیٰ نے تم پر ایسے ہی حرام قرار دے دیا ہے یہاں سے جانے کے بعد بھی ایک دوسرے کا خیال رکھنا نہ کسی کا مال کھانا نہ کسی کو کی توہین کرنا اور نہ کسی کی کی جان لینا پھر آپ نے ساتھ نمایا سب تک تکنشا اور تم خاص خیال رکھنا آج دنیا کہتی ہے اسلام میں عورتوں کے حقوق نہیں ہے ذرا بتائے کوئی ایسے مقدس مقام پر اور رحمت عالمی سارے مردوں کو مخاطب کر رہے ہیں عورتوں کے حقوق ادا کرنے میں ان کے کھلانے پلانے کا خیال رکھنا خبردار عورتوں پر کبھی شرم نہیں کرنا اس کی وجہ یہ ہے اللہ رب کے کلمے سے تم نے ان کو اپنے عزی حلال کرا دیا ہے اس لیے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہوئے اپنی بیویوں کو تنگ نہ کرنا ان کے کھلانے کا ان کے پلانے کا ان کے علاج اور معالجے کا ہر قسم کا ایسا بھلائی تم اپنی بیویوں کے ساتھ کرنا پھر اللہ نے نمایا ساتھ لوگوں جاہلیت کی ساری چیزوں کو میں نے اپنے قدموں تلے کچل دیا ہے سب سے پہلے آپ نے فرمایا یہ جو تھی ہم نے دفنا دیا اور دوسرے نمبر کو فرمایا ہم نے سوز کا لین دین جو تھا ہم نے قیامت تک کے لیے اپنے قدموں تلے اس کو دفنا دیا ہے اللہ تعالیٰ جاہلیت کی تمام برائیوں سے ہم تمام ساتھیوں کو محفوظ رکھے اس کے بعد میرے بھائی یوم یوم عرفہ کے بعد النہر کا دن آتا ہے عید کا دن آتا ہے وہ بھی بڑی عظمت والا دن ہے اس دن ہمیں قربانی کرنا ہے وہ نہ ہو دن ہر مسلمان صاحب اس کو چاہیے کہ جانور دبا کرے اور قربانی کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا اور تقرر حاصل کرے جانور خریدنے کے لیے جائے تو جانور خریدنے میں دیکھ رہے پھر قربانی کا جانور چار ایپ سے پاک ہونا چاہیے نمبر ایک آپ نے فرمایا اللہ البین اور رہا اندھا نہ ہو نمبر دو الرجا لگڑا نہ ہو نمبر تین بیمار نہ ہو نمبر چار الک تم کی اتنا بوڑھا نہ ہو گیا ہو کہ اس کے سارے ہڈیاں ہی باقی رہ گئی ہو اور بوڑھا سوکھ چکا ہو گوشت نہ ہو آج چار قسم کے چاروں کی قربانی جائز نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو نیک آواز کی توفیق نصیب فرمائے موہد سنت بنائے ہمیشہ دین پر قائم رکھے اور اس یوم عرفہ سے اور یوم النہر سے اس اشرے سے ہم تمام ساتھیوں کو بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے عالمین ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے حکام وہاں کے عمرہ کی حفاظت فرما اللہ انہیں نیک اعمال کی توفیق نصیب سے فرما ہر برائی سے اللہ ان کے ہاتھوں کو پکڑ لے ارادہ ان سے وہ کام لے جو دین کے لیے مسلمان کے لیے ان کے ملک وطن کے لیے فائدے مند ہو اور ہر ایسے چیز سے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو پکڑ لے جو امت اور ملت کے لیے نقصان دہ ہو اور جس وجہ سے شہر میں ہم رہتے ہیں خصوصاً وہاں کے حاکم ہاکم ہاں، شارکا اللہ تعالیٰ ان کو اپنے اپنی امن و امان اور صحت اور آفیت میں رکھے ہر بلا اور آفت سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے ہر فتنے سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے اے ان کو صحت اور آفیت کے ساتھ رکھتے ہوئے ہر اچھے عمل کی توفیق نصیب فرما ہر برائی سے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو روک لے اللہ فر للمؤمنین والمسلم اللہ فر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد مسلم اللہ رحمكم الله اللہ ان اللہ امر بل ادل ول احسان و عیتا عید القربا ونہا انہ شاہ اول من کر ول بغیر یا عید کم لال رقم تبکرون ود قر اللہ